بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سے فرقوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن نصیحت ہے حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی پوری تفسیر سور بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے یہاں قرآن کی قسم کھائی اور اسے پند و نصیحت کرنے والا فرمایا کیونکہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والے کی دین و دنیا دونوں سنور جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر دس میں فرمایا فی ہی ذکرکم کہ اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن شرافت و بزرگی عزت و عظمت والا ہے اب اس قسم کا جواب بعض کے نزدیک تو سورہ سعد کی آیت نمبر چودہ ان کل کذب رسول یعنی بعض کہتے ہیں سورہ سعد کی آیت نمبر چونسٹھ ان ن ذیل کلا حق ہے لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب اس کے بعد کی آیت ہے ابن جری رحمہ اللہ اسی کو مختار بتاتے ہیں بعض عربی دان کہتے ہیں کہ اس کا جواب سعود ہے اور اس لفظ کے معنی صداقت اور حقانیت کے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ پوری صورت کا خلاصہ اس قسم کا جواب ہے واللہ عالم پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو سراسر عبرت و نصیحت ہے مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے کافر لوگ اس فائدے سے اس لیے محروم ہیں کہ وہ متکبر ہیں اور مخالف ہیں یہ لوگ اپنے سے پہلے کے اپنے جیسے لوگوں کے انجام پر نظریں ڈالیں اور اپنے انجام سے ڈریں اگلی امتوں کو اسی جرم پر ہم نے بالا کر دیا ہے عذاب آ پڑنے پر تو بڑے روئے پیٹے خوب وزاری کی لیکن اس وقت کی تمام باتیں بے سود ہیں جیسے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا فلما احسو بأسنا الآیہ یعنی ہمارے عذابوں کو معلوم کر کے ان سے بچنا اور بھاگنا چاہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا ابن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب بھاگنے کا وقت نہیں نہ فریاد کا وقت ہے اس وقت کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی چیخو چلاؤ محض بے سود ہے اب توحید کی قبولیت بے نفع اور توبہ بے کار یہ بے وقت کی پکار ہے لات معنی میں لا کے ہے اس میں تا زائد ہے جیسے لفظ سمت میں بھی تا زیادہ ہوتی ہے اور ربت میں بھی یہ مفصولہ ہے اور اس پر وقف ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ تا حین سے ملی ہوئی ہے یعنی ولا تحینو ہے لیکن مشہور اول ہے واللہ عالم جمہور آہ وزاری کا وقت نہیں بعض نے یہاں زیر پڑھنا بھی جائز رکھا ہے لغت میں نوس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو اور بوس کہتے ہیں آگے بڑھنے کو بس مقصد یہ ہے کہ یہ وقت بھاگنے اور نکل جانے کا وقت نہیں واللہ اللہ